باپ جب مہمان میزبانی سے محروم رہ جائے تو کیا کرے حدیث نمبر سیون فورٹی فائیو سیدنا اقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول بے شک آپ ہمیں بیچتے ہیں ہم کسی قوم کے پاس جا کر ٹھہرتے ہیں اور وہ ہماری میزبانی نہیں کرتے تو آپ اس معاملے میں کیا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی قوم کے پاس جا کر ٹھہرو اور وہ تمہارے لیے ان چیزوں کا حکم دے جو مہمان کے لیے ہوتی ہے تو تم اس کو قبول کر لو اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو تم ان سے مہمان کا حق وصول کر لو جو ان کے لیے ضروری تھا صحیح البخاری و صحیح مسلم باب مہمان کی بذات خود خدمت کرنا حدیث نمبر 746 سیدنا سیدنا بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو اسید سعیدی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شادی میں مدعو کیا اور اس دن اس کی دلہن ہی ان مہمانوں کی خادمہ تھی حالانکہ وہ نئی نئی دلہن تھی وہ کہنے لگی کیا تم جانتے ہو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا بھگو رکھا تھا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات کو ایک برتن میں کھجورے بھگو رکھی تھی صحیح البخاری و صحیح مسلم جو شخص مہمان کو کھانا پیش کر کے خود نماز پڑھنے لگ گیا حدیث نمبر 747 جناب نعیم بن قعنب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور انہیں گھر میں نہ پایا چنانچہ میں نے ان کی بیوی سے پوچھا ابو ذر رضی اللہ عنہ کہاں ہے انہوں نے کہا وہ گھر کے کام کاج میں مشغول ہے ابھی آپ کے پاس آ جائیں گے چنانچہ میں ان کے انتظار میں بیٹھ گیا وہ تشریف لائے اور ان کے ساتھ دو اونٹ تھے انہوں نے ایک اونٹ کو دوسرے کی دم کے ساتھ باندھا ہوا تھا اور دونوں کی گردن میں ایک ایک مشکیزہ تھا جنہیں اتار کر انہوں نے نیچے رکھ دیا پھر میرے پاس تشریف لائے تو میں نے عرض کیا اے ابو ذر مجھے کوئی آدمی آپ سے زیادہ محبوب نہیں جس سے میں ملاقات کروں اور مجھے کوئی آدمی آپ سے زیادہ محبوض نہیں جس سے میں ملاقات کروں انہوں نے فرمایا اللہ تیرا بھلا کری یہ دو باتیں ایک ساتھ کیسی ہو سکتی ہے میں نے کہا زمانہ جہلت میں میں نے ایک لڑکی کو زندہ دفن کر دیا تھا اب میں ڈر رہا تھا کہ اگر آپ سے ملاقات کروں تو آپ فرما دیں گے کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی اور گناہ سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں لیکن ساتھ ہی میں یہ امید رکھتا تھا کہ آپ فرما آ آپ فرما دیں گے تیری توبہ قبول ہو سکتی ہے اور گناہ سے نکلنے کا راستہ بھی ہے انہوں نے فرمایا کیا تو نے جہلت میں یہ کام کیا تھا میں نے کہا ہاں انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے پہلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے جو اسلام سے پہلے ہو چکے ہیں پھر انہوں نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ ہمارے لیے کھانا لاؤ اس نے انکار کیا پھر اسے حکم دیا اس نے پھر انکار کیا یہاں تک کہ دونوں کی آوازیں بلند ہو گئی ابو ذر رضی اللہ نے فرمایا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم اس سے آگے نہیں بڑھو گی میں نے عرض کیا ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت ٹیڑی پسلی ہے اگر تو اسے سیدھا کرنے کا ارادہ کرے گا تو اسے توڑ بیٹھے گا اور اگر تو اس سے رواداری کرے گا تو اس طرح گزارا ہو سکتا ہے کہ اس میں ٹیڑھ پن بھی رہے اور فائدہ بھی ہوتا رہے اس کے بعد ان کی اہلیہ پیٹ پھیر کر چلی گئی اور دھبے پاؤں سرد لے آئے گویا کہ وہ کونج ہے پھر ابو ذر نے مجھے فرمایا تم کھا لو اور میرا خیال نہ کرو کیونکہ میرا روزہ ہے اس کے بعد وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور جلدی جلدی رکو کرنے لگے فارغ ہو گئے تو کھانا کھانے لگ گئے میں نے کہا انا للہ میرا خیال نہیں تھا کہ آپ مجھ سے جھوٹی بات کریں گے انہوں نے فرمایا اللہ تیرا بھلا کرے جب سے میری تم سے ملاقات ہوئی ہے میں نے جھوٹ نہیں بولا میں نے عرض کیا کہ آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ میں روزے سے ہوں انہوں نے فرمایا ہاں بے شک میں نے اس مہینے میں تین روزے رکھے ہیں سو میرے لیے اس کا اجر لکھ دیا گیا اور میرے لیے کھانا بھی حلال ہو گیا یہ روایت حسن ہے باب آدمی کا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا حدیث نمبر 748 سیدنا صوبان اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک افضل دینار وہ ہے جو آدمی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے اسی طرح وہ دینار ہے جو اللہ کے راستے میں اپنے اصحاب پر خرچ کرتا ہے پھر وہ دینار ہے جو اللہ کے راستے میں اپنے جانور پر خرچ کرتا ہے ابو کلابہ رحمہ اللہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایال سے ابتدا کی ہے اور اس آدمی سے کون زیادہ بڑے اجر والا ہو سکتا ہے جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں پر خرچ کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں گنی کر دے صحیح مسلم حدیث نمبر 749 سیدنا ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا اور وہ ثواب کی امید رکھتا ہو تو یہ اس کے لیے صحیح مسلم حدیث نمبر سیدنا جابر رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے پاس ایک دینار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنی ذات پر خرچ کر اس نے کہا میرے پاس ایک اور دینار بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے خادم پر یا فرمایا کہ اپنی اولاد پر خرچ کر اس نے کہا میرے پاس ایک اور دینار بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر اور یہ اس کے مقابلے میں کم تر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سیون ففٹی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار چار دینار ہے ایک وہ دینار جو تو نے مسکن کو دیا ایک وہ دینار جو تو نے کسی غلام کو آزاد کرانے کی میں دیا ایک وہ دینار جو تو نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور ایک وہ دینار جو تُو نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا ان سب سے ان سب میں سے افضل دینار وہ ہے جو تو نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا صحیح مسلم باب ہر چیز میں اجر دیا جاتا ہے حتیٰ کہ اس لقمے میں بھی جو وہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے حدیث نمبر 752 جناب عامر بن سعد رحمہ اللہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے اسے خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ سے فرمایا بے شک جو کچھ تو اللہ عز و جل کی خوشنودی کے لیے خرچ کرے گا اس پر تجھے ثواب ملے گا یہاں تک کہ اس لقمے کا بھی جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے گا صحیح البخاری صحیح مسلم باب جب ایک رات جب ایک تہائی رات رہ جائے تو اس وقت دعا کرنا حدیث نمبر 753 سیدنا ابو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبرک و تعالی ہر رات آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے جس وقت رات کی آخری تہائی باقی رہ جاتی ہے چنانچہ وہ فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں کون ہے مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اسے بخش دوں صحیح البخاری اور صحیح مسلم باب آدمی کا یہ کہنا کہ فلاں گنگریالی بالوں والا سیاہ رنگت والا یا دراز قد یا پست قد والا ہے جبکہ ارادہ اس کی صفت بیان کرنے کا ہو گیبت کا ارادہ نہ ہو حدیث نمبر 754 ابو ابو رحم رضی اللہ عنہ جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں سے تھے جنہوں نے مقامی حدیبیہ پر درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی وہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزب توبہ کے لیے گیا میں ایک رات اخدر مقام میں کھڑا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گیا اس وقت ہمیں نیند کے جھونکے آنے لگی میں مسلسل اپنے نفس کو بیدار کرتا رہا اور میری سواری آپ کی سواری کے قریب چلتی رہی اور میں اس سے گھبراتا رہا کہ آپ سے کہیں اس طرح قریبی قریب نہ ہو جائے کہ آپ کا قدم مبارک جو رکاب میں ہے اس سے کہیں میری سواری کا کوئی حصہ نہ لگ جائے میں برابر اپنی سواری کو پیچھے کرتا رہا یہاں تک کہ رات کے ایک حصے میں مجھ پر نیند غالب آ گئی اور میری سواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے بڑھ گئی آپ کا قدم رکاب میں تھا آپ کے قدم کو میری سواری کا کچھ حصہ لگ گیا مجھ پر نیند کا غلبہ تھا میری آنکھ تب کھلی جب میں نے آپ سے لفظ حص سے سنا یہ کلمہ تکلیف پہنچنے پر بولا جاتا تھا میں نے عرض کیا اعلیٰ کے رسول میرے لیے مغفرت کی دعا کیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلتے رہو چنانچہ ہم چلتے رہے اور آپ نے قبیلہ بنی غفار کی ان لوگوں کے بارے میں مجھ سے دریافت کرنا شروع کر دیا جو پیچھے رہ گئے تھے اور غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دیریافت کرتے ہوئے پوچھا وہ سرخ رنگ کے لمبے لمبے لوگ جن کے چہروں پر صرف تھوڑیوں کے نیچے چند بال ہے ان کا کیا بنا ابو رحم رضی اللہ کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پیچھے رہ جانے کے بارے میں بتلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کالے رنگ والے گنگریالے بالوں والے پست قد والے جن کے جانور مقام میں شب کا شدق میں رہتے ہیں ان کا کیا بنا میں نے انہیں بنی غفار میں یاد کیا مگر یاد نہ آیا بالآخر یاد آیا کہ یہ لوگ قبیلہ بنی اسلم میں سے ہے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ لوگ قبیلہ بنی اسلم میں سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اس سے کس نے روکا تھا کہ کسی چست آدمی کو اپنے اونٹ پر سوار کر کے اللہ کے راہ میں بیج دیتے کیونکہ قریش اور انصار کے مہاجرین میں سے غفار اور اسلم کا پیچھے رہ جانا مجھ پر زیادہ دشوار ہے یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر 755 سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یہ شخص اپنے قبیلے کا برا آدمی ہے جب وہ داخل ہوا تو آپ اسے کھندہ پیشانی سے ملے میں نے آپ سے عرض کیا آپ نے پہلے اسے برا آدمی کہا پھر اسے کھندہ پیشانی سے ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فحش گو اور فحش گو بننے والے کو پسند نہیں کرتا یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 756 سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ سیدہ سعودہ رضی اللہ عنہ نے مزدلفہ کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ وہ چلی جائے وہ بھاری جسم والی آہستہ رفتار والی عورت تھی تو آپ نے اسے اجازت دے دی صحیح البخاری و اور صحیح مسلم باپ جو شخص پرانا واقعہ بیان کرنے میں حرج محسوس نہ کرے حدیث نمبر 757 سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنین کے غنائم کو جارانہ میں تقسیم فرمایا تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رش ڈال دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی طرح بھیجا انہوں نے اسے جھٹلایا اور اس کا صرف فاڑ دیا وہ اپنی پیشانی سے خون پہنچ رہا تھا اور کہہ رہا تھا اے اللہ میری قوم کو معاف فرما دے کیونکہ یہ جانتے نہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں گویا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہا ہوں آپ اس آدمی کی حکایت بیان کرتے ہوئے اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیر رہے ہیں صحیح البخاری و صحیح مسلم باپ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی حدیث نمبر 758 جناب ابو الحیسم رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک قوم سیدنا بن عامر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی انہوں نے کہا ہمارے کچھ ہمسائے ہیں جو اسراف کرتے ہیں اور غیر شرعی کام کرتے ہیں کیا ہم امام تک ان کی شکایت پہنچا دیں سیدنا رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جس نے کسی مسلمان میں کوئی عیب دیکھا پھر اس پر پردہ ڈال دیا تو اس نے گویا زندہ درگور کی ہوئی لڑکی کو قبر سے نکال کر زندہ کر دیا یہ روایت ضعیف ہے باب آدمی کا یہ کہنا کہ لوگ ہلاک ہو گئے حدیث نمبر 759 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو کسی آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنے کہ لوگ ہلاک ہو گئے تو وہ ان میں سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے معطا صحیح مسلم باب منافق کو سردار نہ کہو حدیث نمبر سیون سکسٹی جناب عبداللہ بن بریدہ رحم اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کو سردار نہ کہو کیونکہ اگر وہ تمہارا سردار ہے تو گویا تم نے اپنے رب جل کو ناراض کر دیا یہ روایت صحیح ہے باپ جب کسی آدمی کی تعریف کی جائے تو وہ کیا کہے حدیث نمبر 761 جناب ادیبِنی ارطاد اور رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصاب میں سے جب کسی آدمی کی تعریف کی جاتی تو وہ کہتا اللہم لا تآخذنی بما یقولون وغفر لی ما لا یعلمون اے اللہ جو میرے بارے میں لوگ کہتے ہیں اس میں میرا معاقضہ نہ فرمانا اور مجھے معاف فرما دینا جو یہ لوگ نہیں جانتے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 762 جناب ابو کلابہ رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ ابو عبداللہ نے ابو مسعود سے یا ابو مسعود نے ابو عبداللہ رضی اللہ عنہما سے کہا کہ تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زعم گمان کے بارے میں کیا سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیے آدمی کی بری سواری ہے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 763 جناب ابو محلب رحمہ اللہ محلب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عامر رحمہ اللہ نے کہا اے ابو مسعود آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کا اپنے خیال سے بات بیان کرنے کے متعلق کیا سنا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا یہ آدمی کی بری سواری ہے اور آپ کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا کسی مومن پر لانت کرنا ایسا ہے جیسے اسے قتل کرنا صحیح البخاری و صحیح مسلم باپ جس چیز کا علم نہ ہو اس کے متعلق یوں نہ کہے اسے اللہ جانتا ہے حدیث نمبر 764 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص کسی چیز کے بارے میں جسے وہ نہ جانتا ہو یوں نہ کہے کہ اسے اللہ جانتا ہے حالانکہ اللہ تو اس کے علاوہ بھی جانتا ہے گویا وہ اللہ کو اس چیز کے بارے میں بتا رہا ہے جو وہ نہیں جانتا اور یہ اللہ تعالیٰ کی ہاں بہت بڑی بات ہے یہ روایت صحیح ہے باب قوس قضا کا بیان حدیث نمبر 765 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں مجرح آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اور قوس قضا قوم نوح کے بعد گرک ہونے سے امان کی نشانی ہے یہ روایت ضعیف ہے باب مجرح کیا ہے حدیث نمبر 766 جناب ابو توفیل رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ ابن قوا رحم اللہ نے سیدنا علی رضی اللہ سے مجرح کے مجرح کے بارے میں پوچھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ آسمان کا شگاف ہے اور اسی سے قوم نوح کو گر کرنے کے لیے موسادار پانی برسایا گیا تھا یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 767 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں قوس قضا اہل زمین کے لیے گرگ ہونے سے امان ہے اور مجرہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جہاں سے وہ آسمان پھٹے گا یہ روایت صحیح ہے باب جس نے اس قول کو ناپسند کیا اے اللہ مجھے اپنی مستقر رحمت میں کر دے حدیث نمبر 768 جناب ابو حارث کرمانی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو سنا جس نے ابو رجا رحم اللہ سے کہا میں تجھے سلام کرتا ہوں اور اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ اپنی مستقر رحمت میں مجھے اور تجھے جمع کر دے ابو رجا رحم اللہ نے کہا کیا اس کی کوئی طاقت رکھتا ہے بتا مستقر رحمت کیا ہے اس آدمی نے کہا جنت ابو رجا رحم اللہ نے کہا تو نے ٹھیک نہیں کہا اس نے کہا پھر مستقر رحمت کیا ہے ابو رجا رحم اللہ نے کہا وہ رب العالمین ہے یہ روایت صحیح ہے باب زمانے کو برا نہ کہو حدیث نمبر 769 سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں سے کوئی ہرگز یہ نہ کہے ہائے زمانے کی خرابی کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی زمانہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سیون سیدنا سیونٹی سیدنا ابو خریرہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی یہ نہ کہے ہائے زمانے کی خرابی اللہ عز و جل فرماتا ہے میں زمانہ ہوں میں ہی رات اور دن کو بیچتا ہوں پھر جب چاہوں گا انہیں روک لوں گا اور انگور کو کرم ہرگز نہ کہو کیونکہ کرم تو مسلمان آدمی ہوتا ہے صحیح البخاری اور صحیح مسلم باپ کوئی آدمی اپنے بھائی کی طرف تیز نگاہ سے نہ دیکھے جب وہ لوٹ کر جانے لگے حدیث نمبر سیون سیونٹی ون جناب مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ ناپسندیدہ بات ہے کہ آدمی اپنے بھائی کی طرف تیز نگاہ سے دیکھے یا اپنی نظر کو اس کے پیچھے لگائے جب وہ لوٹ کر جانے لگے یا اس سے پوچھنے لگے کہ تو کہاں سے آیا ہے اور کہاں جائے گا یہ روایت ضعیف ہے باب آدمی کسی کو کہے تیرے لیے ہلاکت ہو حدیث نمبر 772 سیدنا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو قربانی کے اونٹ کو ہانک کر لے جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر سوار ہو جا اس نے کہا یہ قربانی کا جانور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر سوار ہو جا اس نے کہا یہ قربانی کا جانور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر سوار ہو جا تو اس نے کہا یہ قربانی کا جانور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر سوار ہو جا تیرے لیے ہلاکت ہو صحیح البخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر سیون سیونٹی تھری جناب مصور جناب مصور بن رفاق قرضی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا جبکہ ایک آدمی ان سے پوچھ رہا تھا کہ میں نے روٹی اور گوشت کھایا کیا میں دوبارہ وضو کروں آپ نے فرمایا تجھ پر افسوس ہے کیا پاکیزہ چیزیں کھانے سے بھی وضو کرے گا یہ روایت صحیح ہے حدیث number seven hundred seventy four سیدنا جابر اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنین کے دن مقامی جارانہ میں تشریف فرما تھے اور سیدنا بلال رضی عنہ کی گود میں سونے کے ٹکڑے تھے جو مال غنیمت میں حاصل ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تقسیم فرما رہے تھے کہ ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا عدل کرے بے شک آپ عدل نہیں کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما وائلک تیرے لیے ہلاکت ہو اگر میں عدل نہیں کروں گا تو پھر کون عدل کرے گا سیدنا عمر رضی اللہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شکی اپنے ایسے ساتھیوں کے ساتھ ہے یا فرمایا اپنے ایسے ساتھیوں میں ہے جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کی ہنسلی کی ہڑی سے نیچے نہیں اترے گا یہ لوگ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے پھر جناب سفیان رضی اللہ نے کہا کہ ابو زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے یہ حدیث جابر رضی اللہ عنہ کو سنی ہے راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے سفیان سے کہا اس حدیث کو قرہ نے بھی عمر سے انہوں نے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے تو انہوں نے کہا میں اسے عمر رحم اللہ سے یاد نہیں کرتا ہمیں تو ابو زبیر ہی نے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے صحیح البخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر 775 سیدنا بشیر بن معبد صدوسی رضی اللہ عنہ جن کا نام زحم بن معبد رضی اللہ عنہ تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر کے آئے تو آپ نے پوچھا تیرا نام کیا ہے عرض کیا زحم زحم عرض کیا زہم آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تو بشیر ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا آپ کا گزر مشرقین کی قبروں کے پاس سے ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً یہ لوگ خیر کثیر سے پہلے ہی گزر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تین بار فرمائی پھر آپ کا گزر مسلمانوں کی قبروں کے پاس سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یقیناً ان لوگوں نے خیر کثیر کو پا لیا آپ نے یہ بات تین بار فرمائی پھر اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو جوتے پہنے ہوئے قبروں کے درمیان چل رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اے جوتوں والے تجھ پر افسوس ہے اپنے جوتوں کو اتار دے اس آدمی نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اپنے جوتے اتار کر پھینک دیے یہ روایت صحیح ہے باب گھر بنانا حدیث نمبر 776 جناب محمد بن ہلال بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات کے حجروں کو دیکھا جو کھجر کی شاخوں کے تھے جن کو بالوں کے ٹاٹوں سے ڈھانکا گیا تھا پھر میں نے ان سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا اس کا دروازہ ملک شام کی طرف تھا میں نے کہا کیا ایک کواڑ تھا یا دو کواڑ تھے انہوں نے کہا ایک ہی دروازہ تھا میں نے کہا یہ دروازہ کس چیز کا تھا انہوں نے بتایا ار ار سرسو کی درخت کی لکڑی یا ساگوان کی لکڑی کا تھا یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر سیون سیدنا سیونٹی سیون رضی ابو عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ لوگ ایسے گھر نہ بنا لے جسے وہ منقش کبڑوں کی طرح مزین کریں گے ابراہیم رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مراحل سے مراد دھاری دار چادریں ہیں صحیح البخاری باپ آدمی کا یہ کہنا کہ اللہ و ابیک تیرے باپ کی اور رب کی قسم حدیث نمبر 778 سیدنا ابو رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول کون سا صدقہ عجر کے لحاظ سے افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ کے اور اب کی قسم میں تجھے ضرور بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ تو اس حال میں صدقہ کرے کہ تو تنگ دست ہو تنگ دستی سے ڈرتا ہو اور دولت کی امید رکھتا ہو اور تو صدقہ کو اتنا موخر نہ کرنا کہ جب روح حلق تک پہنچ جائے تو تو کہے فلاں کو اتنا دے دینا فلاں کو اتنا دے دینا اب تو وہ فلاں کا ہو چکا ہے صحیح البخاری اور صحیح مسلم باب جب کسی سے کچھ مانگے تو بغیر اسرا کے مانگے اور اس کی مدد سرائے نہ کرے حدیث نمبر 779 سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تمہیں سے کوئی کسی سے اپنی ضرورت پر کچھ مانگ مانگے تو آسانی سے بغیر اصرار کیے مانگے کیونکہ اسے وہی ملے گا جو اس کی مقدر میں ہے اور کسی کے پاس جا کر اس کی مدد سرائی نہ کرے کہ اس کی کمر ہی توڑ ڈالے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 780 سیدنا سیدنا ابو ابو یسار یسار بن بن عبداللہ عبداللہ خزیلی خزیلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو کسی زمین پر وفا دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہاں کوئی حاجت پیدا فرما دیتا ہے یہ روایت صحیح ہے باب آدمی کا یہ کہنا کہ بل شاہین کا اللہ تیرے دشمن کو غلبہ نہ دے حدیث number seven hundred eighty one جناب ابو عبدالعزیز رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو ابو رضی اللہ عنہ شام کے وقت ہمارے پاس آئے انہوں نے اپنے سامنے ایک ستارہ دیکھا تو فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ابو خریرہ کی جان ہے بعض قومیں اگرچہ وہ دنیا میں حکومتوں اور عہدے والی ہوں گی لیکن یہ پسند کریں گی یہ پسند کریں گی کہ کاش اس ستارے کے پاس جا لٹکے اور یہ حکومتیں اور عہدے ان کو نہ ملے پھر آپ رضی اللہ عنہ نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا لا بل شاہ شاہ کا اللہ تیرے دشمن کو غلبہ نہ دے میں نے کہا ہاں اللہ کی قسم آپ نے فرمایا اللہ انہیں فتح کرے اور انہیں قبضہ میں دے قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ابو خرارہ رضی اللہ عنہ کی جان ہے انہیں ایسے لوگ ضرور ہانکیں گے جن کے چہرے سرخ اور غضبناک ہوں گے گویا کہ ان کے چہرے چمڑے کی ڈال ہیں یہاں تک کہ وہ کھیتی والے کو اس کی کھیتی میں پہنچا دیں گے اور مویشی پالنے والے کو اس کے دودھ کے مویشیوں کے پاس پہنچا دیں گے یہ روایت ضعیف ہے باب آدمی یوں نہ کہے کہ اللہ اور فلان حدیث نمبر 782 جناب ابن جریج رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مغیث سے سنا وہ بتا رہے تھے کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے مجھ سے میرے آقا کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا اللہ ہے اور فلاں ہے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس طرح نہ کہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بناؤ بلکہ یوں کہو اللہ کے بعد فلاں ہے یہ روایت ضعیف ہے باب آدمی کا یہ کہنا کہ جو اللہ چاہے اور تو چاہے حدیث نمبر سیون ایٹی تھری سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جو اللہ تعالیٰ چاہے اور آپ چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا دیا بلکہ یوں کہ جو اکیلے اللہ نے چاہا یہ حدیث صحیح ہے باب گانا بجانا اور کھیل کود کرنے کا بیان حدیث نمبر 784 جناب عبداللہ بن دینار رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ بازار کی طرف نکلا ایک چھوٹی سی لڑکی کے پاس سے گزر ہوا جو گا رہی تھی تو آپ نے فرمایا اگر شیطان کسی کو اپنے کام میں لگانے سے چھوڑ دیتا تو ضرور اس لڑکی کو چھوڑ دیتا یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر 785 سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ میں لہو ولاب والا ہوں اور نہ لہو ولاب کا مجھ سے کوئی تعلق ہے یعنی باطل کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 786 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے وَمِنَ النَّاسِ یشتری يَشْتَرِي لَحْوَ الحدیث کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے مراد گانا بجانا اور اس سے ملتی جلتی چیزیں ہیں یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 787 سیدنا بارہ بن عاز بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کو عام کرو تم سلامت رہو گے اور فضول حرکت بری چیز سے ابو معاویہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ الاشارہ سے مراد ابس بے فائدہ قول و فعل ہے یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر 788 جناب سلمان بن سمیر الحانی رحم اللہ بیان کرتے ہیں سیدنا فضالہ بن عبید رضی عنہ ایک مجموعہ میں تھے کہ انہیں یہ بات پہنچی کہ کچھ لوگ شطرنج کھیل رہے ہیں اس پر وہ غصے میں اٹھے اور سختی کے ساتھ اسے منع کرنے لگے پھر فرمایا خبردار بلا شبہ اس کے ساتھ کھیلنے والا اس نیت سے کہ اس کا پھل کھائے ایسا ہے جیسے سور کا گوشت کھانے والا اور اس کے خون سے وضو کرنے والا یعنی شطرنج کے ساتھ کھیلنے والا یہ روایت ضعیف ہے باب اچھی عادتیں اور اچھی اخلاق کے بیان میں حدیث نمبر 789 جناب زید رحمہ اللہ نے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا بے شک تم ایسے زمانے میں ہو جس میں فقہ زیادہ اور خطابہ تھوڑے ہیں سوال کرنے والے کم اور دینے والے زیادہ ہیں اس زمانے میں عمل قائد سے قائد ہے اور خواہشات نفس اس کے تابع ہے اور تمہارے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں فقہ تھوڑے اور خطبہ زیادہ ہوں گے سوال کرنے والے زیادہ اور دینے والے کم ہوں گے اس زمانے میں خواہشات قائد حکمران اور عمل اس کے تابع پابند ہوگا تم یہ جان لو آخری زمانے میں حسن سیرت بعض اعمال سے بہتر ہوگی یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر 790 جناب جریری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو طفیل رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے انہوں نے فرمایا ہاں اور میرے علم میں اس وقت روئے زمین پر میرے سوا کوئی آدمی زندہ نہیں ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو میں نے کہا کیا آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے انہوں نے فرمایا ہاں میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ خوبصورت چہرے والے تھے دوسری سند میں یوں ہے جناب جریری رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور ابو طفیل عامر بن واصلہ کنانی رضی اللہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے ابو فتیل ابو طفیل رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب میرے سوا کوئی باقی نہیں رہا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو میں نے عرض کیا آپ نے ان کو دیکھا تھا انہوں نے فرمایا ہاں میں نے عرض کیا آپ کیسے تھے فرمایا آپ سفید رنگ خوبصورت چہرے والے چہرے اور میانہ قد والے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 791 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک حسن سیرت اچھی عادت اور میانہ روی نوت کے پچیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر 791 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک حسن سیرت اچھی عادت اور میانہ روی نبوت کے ستر حصوں میں سے ایک حصہ ہے یہ روایت ضعیف ہے باب وہ شخص تجھے خبریں پہنچائے گا جسے تو نے زیادہ راہ نہیں دیا ہوگا حدیث نمبر 792 جناب اکرمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شعر پڑھتے ہوئے سنا ہے انہوں نے فرمایا کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جب آپ گھر میں داخل ہوتے تو یہ شعر پڑھتے تھے و تھی کہ بال ملم تیرے پاس وہ شخص خبریں لائے گا جسے تو نے توشہ نہیں دیا ہوگا یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 793 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ بلا شبہ بلا شبہ یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر آیا کرتے تھے وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مِنْ مَنْ لَمْ تُزَوْبِدْ تیرے پاس وہ شخص خبریں لائے گا جسے تو نے توشہ نہیں دیا ہوگا یہ روایت صحیح ہے باب ناپسندیدہ آرزوئے حدیث نمبر سیون نائنٹی فور سیدنا ابو خرار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص آرزو کرے تو اسے دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس چیز کی آرزو کر رہا ہے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اسے کیا دیا جائے گا یہ روایت ضعیف ہے باب انگر کو کرم کا نام نہ دو حدیث نمبر 795 جناب الکمہ بن وائل رحم اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی انگور کو کرم ہرگز نہ کہے بلکہ تم حبالہ کہو یعنی انگور صحیح مسلم باب آدمی کا کسی کو یہ کہنا تجھ پر افسوس ہے حدیث نمبر 796 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آدمی کے پاس سے گزر ہوا جو قربانی کے اونٹ کو ہاں کر لے جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر سوار ہو جا اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول بے شک یہ قربانی کا اونٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر سوار ہو جا اس نے پھر کہا بے شکی قربانی کا اونٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری یا چوتھی بار فرمایا تجھ پر افسوس ہے اس پر سوار ہو جا صحیح البخاری و صحیح مسلم باب آدمی کا کسی کو یہ کہنا یا ہنتا اے بولے انسان حدیث نمبر 797 سیدہ حمنہ بنتی جہش اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بولی خاتون اس کا کیا حال ہے یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر 798 جناب حبیب بن صحبان صدی صدی رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو دیکھا انہوں نے فرض نماز پڑھی پھر اپنے پہلوں میں کھڑے آدمی سے فرمایا یا ہنتا اے بولے انسان پھر آپ کھڑے ہو گئے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 799 جناب عمر بن شرید رحمہ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سواری پر اپنے پیچھے ہٹایا اور فرمایا کیا تجھے امیہ بن ابی صلت کے اشعار میں سے کچھ یاد ہے میں نے عرض کیا جی ہاں پھر میں نے آپ کو ایک شعر سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سناؤ یہاں تک کہ میں نے آپ کو سو اشعار سنا دیے صحیح مسلم باب آدمی کا یہ کہنا کہ میں سست ہوں حدیث نمبر ایٹ ہنڈرڈ جناب عبداللہ بن موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تحجد کو نہ چھوڑو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے نہیں چھوڑتے تھے اور جب آپ بیمار ہوتے یا سستی ہوتی تو بیٹھ کر پڑھ لیتے تھے یہ روایت صحیح ہے باپ جس نے کاہلی سے پناہ مانگی حدیث نمبر 801 سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من الحم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبت الرجال اے اللہ میں رنج و غم بے بسی اور کاہلی بزدلی اور کنجوسی قرض کے بوجھ اور لوگوں کے غلبے سے تیری پناہ چاہتا ہوں صحیح بخاری باب آدمی کا یہ کہنا میری جان تجھ پر فدا ہو حدیث نمبر ایٹ انس ٹو سیدنا رضی مالک عنہ فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ جاتے اور اپنے ترکش کے تیر بکھر کر یوں عرض کرتے تھے میرا چہرہ آپ کے چہرے کی ڈال ہے اور میری جان آپ پر فدا ہے یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر ایٹ ہنڈریڈ تھری سیدنا ابو عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقی کی طرف روانہ ہوئے اور میں بھی آپ کے پیچھے چلتا رہا آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور مجھے دیکھ کر فرمائے اے ابو ذر رضی اللہ عنہ میں نے عرض کیا میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے موجود ہوں اور میں آپ پر فدا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ زیادہ مال والے ہی قیامت کے دن کم نعمتیں پانے والے ہوں گے مگر جس نے حق کے بارے میں اس طرح اور اس طرح کہا میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں پھر آپ نے تین مرتبہ فرمایا اس طرح پھر ہمارے سامنے احد پہاڑ آ گیا آپ نے فرمایا اے ابو ذر میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں آپ کے حکم کی تعمیر کے لیے موجود ہوں اور میں آپ پر فدا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس بات سے خوشی نہیں کہ آل محمد کے لیے احد پہاڑ سونا بن جائے اور شام کے وقت ان کے پاس ایک دینار یا فرمایا ایک مسکال بھی باقی ہو پھر ہمارے سامنے ایک وادی آ گئی آپ آگے بڑھ گئے میں نے سمجھا کہ آپ کو کوئی حاجت ہوگی چنانچہ میں ایک کنارے پر بیٹھ گیا آپ نے واپس آنے میں دیر کر دی ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ کے بارے میں خطرہ محسوس ہوا پھر میں نے آپ کی آواز سنی جیسے آپ کسی سے سرگوشی کر رہے ہیں لیکن آپ اکیلے ہی میرے پاس واپس تشریف لائے تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ کس آدمی کے ساتھ سرگوشی فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اس کو سن لیا میں نے عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل علیہ السلام تھے میرے پاس یہ خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے کہ میری امت میں سے جو شخص اس حال میں مرے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا میں نے عرض کیا اگر اس نے زنا اور چوری بھی کی ہو تب بھی وہ جنت میں داخل ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں صحیح اور صحیح مسلم باب آدمی کا یہ کہنا تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو حدیث نمبر ایٹ سیدنا فور سیدنا علی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی پر فدا کا کلمہ کہتے ہوئے نہیں دیکھا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تیر پھینکو میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہو صحیح البخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر ایٹ فائیو جناب عبداللہ بن بوریدہ رحمہ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے طرف نکلے اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کون ہے میں نے کہا میں بریدہ رضی اللہ ہوں بریدہ رضی اللہ ہوں میں آپ پر فدا ہوں پھر ابو موسیٰ رضی اللہ کی تعریف کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یقیناً اسے تو آل دعوت کی خوش الحانیوں میں سے خوش الحانی عطا کی گئی ہے صحیح مسلم باپ آدمی کا کسی ایسے شخص کو جس کے باپ نے اسلام نہ پایا ہو اے میرے بیٹے کہنا حدیث نمبر ایٹ ہنڈریڈ سکس حکیم رحم اللہ اپنے والد سے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو وہ کہنے لگے اے میرے بھائی کے بیٹے پھر مجھ سے پوچھا کہ تمہارا نصب کیا ہے میں نے انہیں اپنا نصب بتایا یا تو وہ سمجھ گئے کہ میرے والد نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا لہذا اب وہ مجھے کہنے لگے اے میرے بیٹے اے میرے بیٹے یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر 807 سیدنا انس رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا لہذا بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہو جاتا تھا چنانچہ ایک دن میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جا اے میرے بیٹے تیرے بعد ایک نیا حکم نازل ہوا ہے بغیر اجازت کے اندر مت آنا صحیح مسلم حدیث نمبر 808 جناب ابن ابی سعسع رحمہ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابو سید خدری رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا اے میرے بیٹے یہ روایت صحیح ہے باپ کوئی یوں نہ کہے میرا نفس خبیص ہو گیا بلکہ یوں کہے میری طبیعت پر میری طبیعت پریشان ہے حدیث نمبر ایٹ سیدہ نائن عائشہ رضی اللہ بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ہرگز یہ نہ کہے کہ میرا نفس خبیص ہو گیا بلکہ یوں کہے کہ میرا نفس پریشان ہو گیا صحیح البخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر 810 جناب ابو امامہ رحم اللہ اپنے والد بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ہرگز یہ نہ کہے کہ میرا نفس خبیص ہو گیا بلکہ یوں کہے کہ میری طبیعت پریشان ہے امام محمد رحمہ اللہ کہتے ہیں اکیل رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے صحیح البخاری اور صحیح مسلم باب ابو الحکم کنیت رکھنا کیسا ہے حدیث نمبر 811 سیدنا حانی بن یزید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ اپنی قوم کے ساتھ وفد کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنا کہ وہ حانی بن یزید رضی اللہ کو ابو الحکم کہہ کر پکارتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی حکم ہے اور اسی کی طرف حکم لوٹتا ہے تو نے ابو الحکم کنیت کیوں رکھی اس نے کہا انہیں لیکن اس نے کہا انہیں لیکن میری قوم میں جب کسی چیز کے بارے میں اختلاف ہو جاتا تو وہ میرے پاس آتے تو میں ان کے درمیان فیصلہ کر دیتا اس پر دونوں فریق راضی ہو جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھی بات ہے پھر فرمایا تیرے کتنے بیٹے ہیں میں نے عرض کیا شراع عبداللہ مسلم اور بنو خانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے بڑا کون ہے میں نے عرض کیا شراح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس تو ابو شراعی ہے آپ نے اس کے لیے اور اس کے بیٹوں کے لیے دعا فرمائی اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو سنا جو اپنے میں سے ایک شخص کو عبدالحجر کے نام سے پکارتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا نام کیا ہے اس نے کہا عبدالحجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ تو عبداللہ ہے شرع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہانی اللہ اپنے وطن کی طرح واپس آنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا مجھے ایسا عمل بتلائے جو میرے لیے جنت واجب کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن کلام اور تقسیم طعام کو لازم پکڑو یہ روایت صحیح ہے باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے نام پسند تھے حدیث نمبر 812 سیدنا ابو حضرت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اونٹوں کو کون لے جائے گا یا فرمایا ہمارے ان اونٹوں کو کون لے جائے گا پہنچائے گا ایک شخص نے کہا میں آپ نے فرمایا تیرا نام کیا ہے اس نے عرض کیا فلاں آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ پھر دوسرا آدمی کھڑا ہوا آپ نے فرمایا تیرا نام کیا ہے اس نے عرض کیا فلاں آپ نے فرمایا بیٹھ جا بیٹھ جاؤ پھر ایک اور آدمی کھڑا ہوا آپ نے فرمایا تیرا نام کیا ہے اس نے کہا ناجی نجات پانے والا آپ نے فرمایا تم اس کام کے اہل ہو لہٰذا انہیں ہانک لے جاؤ یہ روایت ضعیف ہے باب تیز تیز چلنے کا بیان حدیث نمبر ایٹ تھرٹین سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی تشریف لائے اور ہم بیٹھے ہوئے تھے یہاں تک کہ ہم آپ کے جلدی تشریف لانے کی وجہ سے گھبرا گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس پہنچے تو سلام کیا پھر فرمایا میں تمہارے پاس جلدی جلدی اس لیے آتا آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کے متعلق بتاؤں لیکن میں تمہارے پاس آتے آتے اسے بھول گیا لہٰذا اب اسے رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو یہ روایت صحیح ہے باب اللہ عز و جل کے نزدیک محبوب ترین نام حدیث نمبر 814 814 سیدنا ابو وحب رضی اللہ عنہ جنہیں شرف صحابیت حاصل ہے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء والے نام رکھا کرو اللہ عز و جل کے ہاں محبوب ترین نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے اور سب سے سچا نام حارث اور حمام ہے اور سب سے برا نام حرب اور مرہ ہے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 815 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص کے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو اس نے اس کا نام قاسم رکھا ہم نے کہا ہم تجھے القاسم کی کنیت سے نہیں پکاریں گے اور نہ اس وجہ سے تیری تعظیم کریں گے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا اپنے بیٹے کا نام عبد الرحمن رکھ دو صحیح البخاری و اور صحیح مسلم باب نام تبدیل کرنے کا بیان حدیث نمبر 816 سیدنا رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا منظر بن ابی اسید رضی اللہ عنہما جب پیدا ہوئے تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ران پر بٹھا لیا اور ابو اسید رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے کسی چیز کے ساتھ مشغول ہو گئے ابو اسید رضی اللہ عنہ نے اپنے کسی بچے کو حکم دیا چنانچہ بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ران مبارک سے اٹھا لیا گیا پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شگل سے فارغ ہوئے تو فرمایا بچہ کہاں ہے ابو اسید رضی اللہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم نے اسے گھر بیج دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کا نام کیا ہے عرض کیا فلاں آپ نے فرمایا نہیں بلکہ اس کا نام منظر ہے چنانچہ اسی دن سے ان کا نام منظر رکھ دیا گیا صحیح البخاری و صحیح مسلم باب اللہ عز و جل کے نزدیک بدتری نام حدیث نمبر 800 سیونٹین سیدنا ابو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برے نام والا وہ شخص ہے جو اپنے نام ملک الاملاک بادشاہوں کا بادشاہ رکھے صحیح البخاری و صحیح مسلم باب جس نے کسی کو اس کے نام کی تذکیر سے بلایا حدیث نمبر 818 جناب طلق بن حبیب رحم اللہ بیان کرتے ہیں میں لوگوں میں سب سے زیادہ شفاعت کا انکار کرنے والا تھا میں نے سیدنا جابر جابر اللہ سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا طلیق میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا لوگ جہنم میں داخل ہونے کے بعد نکلیں گے اور ہم بھی وہی قرآن پڑھتے ہیں جو تم پڑھتے ہو یہ روایت صحیح ہے باب آدمی کو اس کے پسندیدہ نام سے بلایا جائے حدیث نمبر 819 سیدہ سیدنا حنزلہ بن حزیم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند کرتے تھے کہ آدمی کو اس کے پسندیدہ نام اور اس کی پسندیدہ کنیت کے ساتھ بلایا جائے یہ روایت ضعیف ہے باب آسیہ نام کو تبدیل کرنے کا بیان حدیث نمبر 820 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسیہ نام کو تبدیل کر دیا اور فرمایا تو جمیلہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 821 جناب محمد بن عمر بن عطا رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدہ زینب بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے ان محمد بن عمر رحمہ اللہ سے ان کی بہن کا نام پوچھا جو ان کے پاس رہتی تھی میں نے عرض کیا کہ اس کا نام برہ ہے انہوں نے فرمایا اس کا نام بدل دو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش سے نکاح کیا جب کہ ان کا نام برہ تھا تو آپ نے ان کا نام بدل کر زینب رکھ دیا تھا ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے جب آپ نے ان سے نکاح کیا چونکہ میرا نام برہ تھا آپ نے سنا کہ ام سلمہ رضی رہ مجھے برہ کہہ کر بلا رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نفسوں کو پاکزہ مت کہلواؤ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ تم میں کون نیک ہے اور کون بد ہے اس کا نام زینب رکھو چنانچہ سیدہ ام سلمہ نے کہا کہ یہ زینب ہے میں محمد بن عمر نے زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہ سے کہا آپ میری بہن کا نام تجویز کر دیجئے تو انہوں نے کہا تم بھی بدل کرو تم بھی بدل کر وہی نام رکھ دو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا تم اس کا نام زینب رکھ دو صحیح مسلم باب سرم نام رکھنے کی ممانت حدیث نمبر 822 جناب ابن عبد الرحمن بن سعید مخزومی مخزومی رحمت اللہ بیان کرتے ہیں اور ان مخزومی رحمت اللہ علیہ کا نام سرم تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام سعید رکھ دیا انہوں نے کہا کہ مجھے میرے دادا نے بیان کیا وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا میں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ مسجد میں ٹیک لگائے بیٹھے تھے یہ حدیث ضعیف ہے حدیث نمبر 823 سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو میں نے ان کا نام حرب رکھ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا میرا بیٹا میرا بیٹا دکھاؤ اس کا نام کیا رکھا ہم نے عرض کیا حرب آپ نے فرمایا نہیں بلکہ اس کا نام حسن ہے پھر جب حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو میں نے ان کا نام حرب رکھ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا میرا بیٹا دکھاؤ اس کا نام کیا رکھا ہے ہم نے عرض کیا حرب آپ نے فرمایا نہیں بلکہ اس کا نام حسین ہے پھر جب تیسرا بیٹا پیدا ہوا تو میں نے اس کا نام بھی حرب رکھ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا میرا بیٹا دکھاؤ تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے ہم نے عرض کیا حرب آپ نے فرمایا اس کا نام محسن ہے پھر فرمایا میں نے ان کے نام ہارون علیہ السلام کے بیٹوں شبر شبیر اور مشبر کے نام پر رکھے ہیں یہ روایت ضعیف ہے یعنی شبر و شبیر و مشبر یہ روایت ضعیف ہے باب گراب نام رکھنا کیسا ہے حدیث نمبر ایٹ رائد فور بن رائد بن مسلم رحمت اللہ علیہ اپنے والد سے روایت کرتی ہے انہوں نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ ہنین میں شریک ہوا تو آپ نے مجھ سے پوچھا تیرا کیا نام ہے میں نے عرض کیا غراب آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تمہارا نام مسلم ہے یہ روایت ضعیف ہے باب شہاب نام رکھنے کا بیان حدیث نمبر 825 سیدہ عائشہ رضی عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کا ذکر کیا گیا جسے شہاب کہا جاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ تو ہی شام ہے یہ روایت حسن ہے باب آس گنہگار نام رکھنا حدیث نمبر 826 سیدنا متی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے دن یہ فرماتے ہوئے سنا آج کے بعد قیامت تک کوئی آج کے بعد قیامت تک کسی قریشی کو زبردستی باندھ کر قتل نہیں کیا جائے گا قریش کے نافرمانوں میں سے متی کے سوا کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا ان کا نام آس تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام متی رکھ دیا صحیح مسلم باپ جس نے اپنی ساتھی کو مختصر نام سے بلا یعنی نام سے کچھ حروف کم کر دیے حدیث نمبر 827 سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائش یہ جبریل علیہ السلام ہے جو تجھے سلام کہتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ نے کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھتے تھے جو میں نہیں دیکھ سکتی تھی یعنی جبریل علیہ السلام آپ کو نظر آتے تھے جو مجھے نظر نہیں آتے تھے صحیح البخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر 828 جناب محمد بن ابراہیم یشکری بصری رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میری دادی امی کلسم بنت سمامہ نے بتایا کہ وہ حج کے لیے آئی تو ان کے بائی مخارق بن سمامہ نے کہا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے سیدنا عثمہ بن عفان عنہ کے بارے میں پوچھو کیونکہ ہمارے ہاں اکثر لوگ ان کے متعلق باتیں کرتے ہیں وہ کہتی ہے کہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئی اور عرض کیا کہ آپ کے بعض بیٹے آپ کو سلام کہتے ہیں اور آپ سے سیدنا عثمان بن عفان اللہ عنہ کے متعلق پوچھتے ہیں سیدہ عائشہ رضی عنہ نے فرمایا علیہ السلام ورحمۃ اللہ پھر فرمایا میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ میں نے سیدنا عثمان اللہ عنہ کو سخت گرمی کے رات میں اسی گھر میں دیکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے جبریل علیہ السلام آپ کے پاس وہی لا رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان بن رضی عنہ کی ہتھیلی کے ہتھیلی یا کندھے کو تھپ تھپا رہے تھے اور فرما رہے تھے اے عثم لکھو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اتنا بڑا مرتبہ صرف اسی اسے ہی عطا کرتا ہے جو اس کے ہاں معزز ہوتا ہے جو شخص عفان کے بیٹے کو برا کہے اس پر اللہ کی لانت ہو یہ روایت ضعیف ہے زحم نام رکھنا حدیث نمبر 829 سیدنا بشیر بن نحیق رحمہ اللہ بشیر بن نحیق رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ بشیر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیرا نام کیا ہے انہوں نے عرض کیا زحم آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تیرا نام بشیر ہے کہتے ہیں میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا تو آپ نے فرمایا اے ابن خصاصیہ کیا تجھے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ناگواری ہوتی ہے حالانکہ تو اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قرباں ہو مجھے اللہ کے کسی فیصلے پر ناگواری نہیں میں نے ہر خیر کو پا لیا پھر آپ مشرقین کی قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا ان لوگوں سے خیر کثیر سبقت لے گئی پھر آپ مسلمانوں کی قبروں کے پاس آئے تو فرمایا ان لوگوں نے کثیر خیر کو پا لیا پھر اچانک آپ نے ایک آدمی کو دیکھا جو جوتیاں پہننے پہنے ہوئے قبر کے درمیان چل رہا تھا تو آپ نے اسے فرمایا اے جوتے پہنے والے اپنے جوتے اتار دے چنانچہ اس نے اپنے جوتے اتار دیے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 830 جناب عبید اللہ بن ایاد رحم اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے بشیر رضی اللہ کو بیوی لائلہ سے سنا انہوں نے بشیر بن قصاصیہ سے نقل کیا کہ ان کا نام زحم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بشیر رکھ دیا یہ حدیث صحیح ہے باب برہ نیکوکار نام رکھنا حدیث نمبر 831 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ام المؤمنین سیدہ جوہری رضی اللہ عنہ کا نام بر رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام جوہری رکھ دیا صحیح مسلم حدیث نمبر 832 سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ام سیدہ مائمونہ رضی اللہ عنہ کا نام بر رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام میمونہ رکھ دیا یہ روایت شاز ہے یعنی ضعیف باب افلاح نام رکھنا حدیث نمبر 833 سیدنا جابر رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ اپنی امت کو برکت نافع اور افلا نام رکھنے سے منع کر دوں گا راوی نے کہا میں نہیں جانتا کہ آپ نے رافع کے متعلق بھی فرمایا تھا یا نہیں کہا جاتا ہے کہ یہاں برکت ہے اور جواب دیا گیا جواب دیا جائے گا کہ یہاں وہ برکت نہیں ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 834 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعلا برکت نافع یسار افلا اور اس طرح کے نام رکھنے سے منع کرنے کا ارادہ فرمایا تھا پھر آپ اس کے بعد خاموش ہو گئے اور کچھ نہیں فرمایا صحیح مسلم باب رباح نام رکھنا حدیث نمبر 835 سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ مجھے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیان کرتے ہیں فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے کنارہ کشی اختیار فرمائی تو اچانک مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ربا رضی اللہ مل گیا میں نے آواز دی اے ربا میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرو صحیح البخاری اور صحیح مسلم باب انبیاء علیہ السلام کے نام پر نام رکھنا حدیث نمبر 836 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نام جیسا اپنا نام رکھو اور میری کنیت جیسی اپنی کنیت نہ رکھو بلا شبہ میں ابو القاسم ہوں صحیح البخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر 837 سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تھے کہ ایک آدمی نے آواز دی اے ابوالقاسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں نے تو اس دوسرے شخص کو بلایا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا نام جیسا اپنا نام اور میری کنیت جیسی اپنی کنیت نہ رکھو صحیح البخاری و اور صحیح مسلم حدیث نمبر 838 سیدنا یوسف بن عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام یوسف رکھا مجھے اپنی گود میں بٹھایا اور میرے سر پر ہاتھ پھیرا یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 839 سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی کے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو اس نے چاہا کہ اس بچے کا نام محمد رکھوں امام شعبہ رحم اللہ نے منصور رحم اللہ والی حدیث بیان کرتے ہوئے کہا اس انصاری نے کہا کہ میں اپنے بچے کو اپنی گردن پر اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا سلیمان کی حدیث میں ہے کہ اس کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا تو انہوں نے چاہا کہ اس کا نام محمد رکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا نام پر نام رکھو اور میری کنیت کے مطابق کسی کی کنیت نہ رکھو بلا شبہ مجھے قاسم بنایا گیا ہے میں تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں حسین اور رحم اللہ راوی حدیث نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما مجھے قاسم بنا کر بھیجا گیا ہے اور میں تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں صحیح البخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر 840 فورٹی سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا تو میں نے تو میں اسے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور کھجور چبا کر بچے کے منہ میں دی اور اس کے لیے برکت کی دعا فرمائی اور بچہ مجھے تھما دیا یہ بچہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سب سے بڑا تھا صحیح البخاری اور صحیح مسلم باب حزن نام رکھنا حدیث نمبر 841 جناب سعید بن مصعب رحم اللہ اپنے والد سے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا تیرا نام کیا ہے انہوں نے عرض کیا حزن آپ نے فرمایا تم سہل نرم ہو انہوں نے کہا میں اس نام کو نہیں بدلوں گا جو میرے والد نے رکھا ہے سید بن مسائب رحم اللہ کہتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے اندر ہمیشہ غم ہی رہا صحیح البخاری حدیث نمبر 841 جناب عبد الحمید بن جبیر بن شیبہ رحم اللہ بیان کرتے ہیں میں جناب سعید بن مصعب رحم اللہ کی طرف گیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کا دادا حزن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیرا نام کیا ہے اس نے کہا حزن یعنی غم آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تو سہل نرم ہے اس نے کہا میں اس نام کو کبھی نہیں بدلوں گا جو میرے والد نے رکھا ہے سعید بن مصعب رحمہ اللہ کہتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے اندر ہمیشہ گم ہی رہا صحیح البخاری باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی اور کنیت حدیث نمبر 842 سیدنا جابر رضی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم انصار میں ایک آدمی کے ہاں لٹکا پیدا ہوا تو اس نے اس کا نام قاسم رکھا انصار نے کہا ہم تجھے ابوالقاسم کی کنیت سے نہیں پکاریں گے اور تیری آنکھیں ٹھنڈی نہیں کریں گے اور وہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور انصار کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار نے اچھی بات کہی میرے نام کے ساتھ نام رکھو اور میری کنیت کے ساتھ کنیت نہ رکھو بلا شبہ میں ہی قاسم ہوں یہ حدیث صحیح ہے حدیث نمبر 843 جناب منظر رحم اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن حنفیہ رحم اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سیدنا علی رضی اللہ کے لیے اجازت تھی ایک مرتبہ علی رضی اللہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اگر آپ کے بعد میرے ہاں بیٹا پیدا ہو تو کیا میں اس کا نام آپ کے نام پر اور اس کی کنیت آپ کی کنیت پر رکھ سکتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ حدیث صحیح ہے حدیث نمبر 844 سیدنا ابو فور رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے نام اور آپ کی کنیت کو جمع کیا جائے اور فرمایا میں ابو القاسم ہوں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر 845 سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تھے کہ ایک آدمی نے کہا اے ابو القاسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرح متوجہ ہوئے تو اس آدمی نے کہا میں نے اس دوسرے شخص کو بلایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نام کے ساتھ نام رکھو اور میری کنیت کے ساتھ کنیت نہ رکھو صحیح البخاری و صحیح مسلم باب کیا مشرق کو کنیت سے پکارا جا سکتا ہے حدیث نمبر 846 سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف لے گئے جس میں عبداللہ بن ابی عبی بن سلول بھی موجود تھا اور یہ اس وقت کی بات ہے جب عبداللہ بن عبی نے ظاہر طور پر اسلام قبول نہیں کیا تھا اس نے کہا ہمیں ہماری مجلس میں آ کر تکلیف نہ پہنچاؤ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا سعد بن عبادہ ردیان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا اے سعد کیا تم نے سنا جو ابو ابو حباب ابو حباب نے کہا ہے ابو حباب سے آپ کے بچے کی کنیت رکھنے کا بیان حدیث نمبر ایٹ سیدنا فورٹی سیون سیدنا عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لایا کرتے تھے اور میرا ایک چھوٹا بھائی تھا جس کی کنیت ابو عمیر تھی اور اس کے پاس ایک بلبل تھا جسے وہ کھیلا کرتا تھا پس وہ بلبل مر گیا پھر ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ابو عمیر کو گمگن پایا آپ نے پوچھا اسے کیا ہوا عرض کیا گیا کہ اس کا بلبل مر گیا ہے تو آپ نے فرمایا اے ابو عمیر تمہارا بلبل کیا کر گیا یہ روایت صحیح ہے باب اولاد پیدا ہونے سے پہلے ہی کنیت رکھنا حدیث نمبر 848 جناب ابراہیم نقی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ نے الکمر رحمہ اللہ کی کنیت ابو ابو شبل رکھ دی تھی اور ابھی ان کے ہاں اولاد بھی نہیں ہوئی تھی یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 849 جناب القمہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ردر نے میرے ہاں اولاد پیدا ہونے سے پہلے ہی میری کنیت رکھ دی تھی یہ روایت صحیح ہے باب عورتوں کی کنیت رکھنا حدیث نمبر 850 سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ نے اپنی بیویوں کی کنیت رکھی ہے لہذا میری بھی کنیت رکھ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی بہن کے بیٹے عبداللہ کے نام پر اپنی کنیت رکھ لو یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 851 عباد بن حمزہ بن عبداللہ بن زبیر رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی کیا آپ میری کنیت نہیں رکھیں گے آپ نے فرمایا تم اپنے بیٹے کے نام پر اپنی کنیت رکھ لو یعنی اپنے بانجے عبداللہ بن زبیر کے نام پر چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو امی عبداللہ کی کنیت سے پکارا جاتا تھا یہ روایت صحیح ہے باپ کسی آدمی کی کسی صفت یا جز و صفت کی بنا پر اس کی کنیت رکھنا حدیث نمبر 852 سیدنا سال بن سعد رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ کو اپنے ناموں میں سے ابو تراب سب سے زیادہ پسند تھا اور وہ اس بات سے خوش بھی ہوتے تھے کہ انہیں اس نام کے ساتھ پکارا جائے ان کا نام ابو تراب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے رکھا تھا ایک دفعہ وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کسی بات پر ناراض ہو گئے اور مسجد کے دیوار کے ساتھ آ کر لیٹ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے آئے بتایا گیا کہ وہ دیوار کے پاس لیٹے ہوئے ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اس وقت ان کی پیٹ مٹی سے بھری ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیٹ سے مٹی صاف کرنے لگے اور فرما رہے تھے اے ابو تراب بیٹھ جاؤ صحیح البخاری و صحیح مسلم باپ بڑوں اور اہل فضیلت کے ساتھ کیسے چلنا چاہیے حدیث نمبر 853 سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کھجور کے باغ میں جو ابو طلحہ رضی اللہ کا تھا تشریف فرما تھے کہ آپ اپنی کسی حاجت کے لیے نکلے اور بلال رضی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر چلنے کے بجائے بطور تعظیم پیچھے چل رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے تو کھڑی ہو گئے یہاں تک کہ سیدنا بلال رضی اللہ آپ تک پہنچ گئے تو آپ نے فرمایا افسوس ہے تجھ پر اے بلال کیا تو سن رہا ہے جو میں سن رہا ہوں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں تو کچھ نہیں سن رہا آپ نے فرمایا اس قبر والے کو عذاب دیا جا رہا ہے پھر پتہ چلا کہ وہ یہودی کی قبر تھی یہ روایت صحیح ہے باب گزشتہ باب کی مزید وضاحت حدیث number eight hundred fifty four جناب کیس رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ کو ان کے چھوٹے بھائی سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اس غلام کی سواری پر اپنے پیچھے بٹھا لو تو انہوں نے انکار کر دیا اس پر سیدنا معاویہ رضی اللہ نے اسے کہا تجھے برا ادب سکھایا گیا ہے کیس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اپنے بھائی کو اس کی حال پر چھوڑ دے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 855 جناب موسیٰ بن علی رحمہ اللہ اپنے والد سے وہ سیدنا عمر بن رضی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دوست زیادہ ہو جائے تو غرہ تو گورما بھی بہت ہو جاتے ہیں میں یحییٰ بن ایوب رحم اللہ نے موسیٰ رحم اللہ سے پوچھا کہ گورما کیا چیز ہے انہوں نے کہا حقوق یہ روایت صحیح ہے باب بعض اشعار حکمت بھرے ہوتے ہیں حدیث نمبر 856 جناب خالد بن قیسان رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس تھا کہ ان کے پاس ایاز بن خیسمہ اللہ آ کر کھڑے ہو گئے اور عرض کیا اے فاروق کے بیٹے میں تمہیں اپنے اشعار میں سے کچھ شعر نہ سناؤں انہوں نے فرمایا ہاں سناؤ مگر مجھے صرف اچھے اشعار ہی سنانا اس نے شعر سنانے شروع کیے یہاں تک کہ جب ایک ایسے شعر پر پہنچے جسے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اچھا نہ سمجھا تو اس سے فرمایا رک جاؤ یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر 857 جناب مترف رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوفہ سے تک سفر کیا بہت ہی کم منزلیں ایسی ہوں گی جہاں ہم اترے ہوں اور انہوں نے شعر نہ سنائے ہو انہوں نے یہ بھی فرمایا بے شک اشارے کنائے سے بات کرنے میں جھوٹ سے بچاؤ ہے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر ایٹ 58 سیدنا عبی بن قابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بعض اشار حکمت بارے ہوتے ہیں صحیح البخاری حدیث نمبر 859 سیدنا اسود بن ساری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں نے اپنے رب عز و جل کی اشار میں بڑی مدہ کی ہے آپ نے فرمایا بلا شبہ تیرا رب حمد کو پسند کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ کچھ نہ فرمایا یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر 860 سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی آدمی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے جس سے وہ بیمار ہو جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ شاروں سے بھر لے یہ صحیح البخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر 861 سیدنا اسود بن سری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں شاعر تھا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کیا میں آپ کو وہ اشعار سناؤں جن میں میں نے اپنے رب کی تعریف کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ تیرا رب حمد کو پسند کرتا ہے اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی بات نہ کی صحیح الافون یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر 862 سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ نے مشرقین کی حجو کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا میرے نصب کا کیا ہوگا تو تو اس نے کہا میں آپ کو ان سے اس طرح نکالوں گا جس طرح بال کو گوندے ہوئے آٹے سے نکالا جاتا ہے صحیح البخاری اور صحیح مسلم حدیث نمبر 863 جناب ہشام رحم اللہ اپنے والد عروہ رحم اللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے سیدہ رضی اللہ عنہ کو برا بلا کہنے لگا تو انہوں نے فرمایا اسے برا نہ اسے برا نہ ہو کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدافعت کیا کرتا تھا صحیح البخاری باب عام گفتگو کی طرح شعر بھی اچھے برے ہوتے ہیں حدیث نمبر 864 سیدنا عبی بن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض اشعار حکمت برے ہوتے ہیں صحیح البخاری حدیث نمبر 865 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعر بھی کلام کی طرح ہے اچھا شعر اچھے کلام کی طرح ہے اور برا شعر برے کلام کی طرح ہے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 866 جناب اروا رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی فرمایا کرتی تھی شعر اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے اچھا شعر لے لو اور برا چھوڑ دو میں نے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے کچھ اشعار نقل کیے ہیں جن میں سے ایک قصیدہ بھی ہے جو چالیس یا اس سے کم کم و پیش اشعار پر مشتمل ہے ہے یہ روایت صحیح حدیث نمبر 867 جناب مقدام رحم اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شعر سے بھی مثال دیا کرتے تھے تو انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہ کے اس شعر سے مثال دیا کرتے تھے اور تیرے پاس وہ شخص خبریں لائے گا جسے تو نے زیادہ رہ نہیں دیا یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 868 سیدنا اسود بن سوری اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک شاعر تھا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں نے اپنے رب کی مدہ کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تیرا رب مدح کو پسند کرتا ہے مجھے اس سے زیادہ کچھ نہ فرمایا یہ روایت حسن ہے باب جس نے شعر سننے کا مطالبہ کیا حدیث نمبر 869 سیدنا شرید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیہ بن ابو سلط کے اشعار سنانے کو کہا تو میں نے آپ کو اشعار سنائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے مزید پڑھو مزید پڑھو یہاں تک کہ میں نے آپ کو سو کافی سنا دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب تھا کہ یہ مسلمان ہو جاتا صحیح مسلم